سنا ہے آپ ہراش کے گل تشریف لاتے ہیں ہمارے بھی گو جائے چراغا پیچھا دے بڑی حسرتوں سے بڑی چاہتوں سے بڑے دل ہوئے سجا سجاتے لکھ لکھ اڈی کا بیٹھی ہے تے دل سے جی چھا کے بیٹھا ہے اکھلا کے اڈی کا بیٹھی ہے تے دل سے جی چھا کے بیٹھا ہے ایک عاشق کملی ملی دا دربار سجا کے بیٹھا ہے میرے آقا کے ہو جس نے دی ہے سزا انتظار کی اللہ رکھے سلامت تیرا حسن آنکھوں کو جس نے دی گئے سزا انتظار کی مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی میرے آقا دیں گے نظرانہ ایک روز ہماری گلی میرے آقا کے ہو میرے عشق دی میرے سینے وچ کٹاری جو جو کرا علاج دا بددی جاوے بیماری مینو متا والے متا دے دے میری متا نے مت ماری مینو متا والے متا دے دے میری متا نے مت ماری کئی کئی بار چڑی کوٹے تے میں اتری کئی کئی وار

کوئی بھی حل نہیں آ کے دکھا جا اے سورت پیاری میرے آقا کرا بیٹھی زاری میرے آقا ساری دنیا سکھ نل سنتی ساری سکھ نل سکتی تے میں اٹھ اٹھ کے جاگا بھاگ جے چنگے ہون جے میرے کیوں رواں باگ چنگے ہونے چنے چور اجڑی چور ہوا سا دے میری اچھوڑ میرے والا اپنے دلچار چارے میں ساری میرے آقا شام سویرے میں بچھائے راگ تک تو ریا بلکی

لو لو تن لے لو میرا من لے لو میرا تن لے لو میرا لو میرا تن لے لو میرا من لے لو میرے عشق کو نسبت ہے تم سے میرا ہار سنگار تمہیں سے ہے میں تو بھول گئی سب بھول گئی میں تو بھول گئی سب کچھ چینا میں تو بھول گئی سب کچھ چینا میں تو بھول گئی سب کچھ چینا میں تو بھول گئی سب کچھ موہ جب سے بھول گئے سب بھول گئے سب کچھ چہنا وہ جب سے لڑے تم سنگ سینا میں تو بھول گئی میں تو بھول گئی میں تو بھول گئی سب کچھ چہنا وہ جب سے لڑے تم سنگ سینا میری نس نس میں گئے اکھین میں خمار تمہیں سے ہے میرے آقا ساری دنیا ستنل ستی تے میں وہ چھو چکے سکھ دی نی دروے درد مندار تانگ سجن دی ستیان جگاوے ساری دنیا سکھ نل ستی تے میں اٹھ اٹھ کے جاگا بھاگ جے چنگے ہون جے میرے کیوں رواں کل لواں اجڑی چوک وسا دے میری اجڑی چوک وسا دے میری اج موڑ میرے ول باگا سپنے ایک بار جے تے میں ساری عمر نہ جاگا میرے آقا کہ مو پرسو جا پارا ہجرا رسول رسول دلم دل درد آوارا ماراض یا رسول اللہ چسوئے مل گزراری ملے بس زگار یا رسول اللہ سال آقا کا بسو مور نینن میں پیا بسو مور نینن میں پیا آن بسو مور نینن میں پیا آن بسو مور نینن میں پیا آن بسو مور نینن میں پیا آن بسو مور نینن میں پیا آن بسو مور نینن بسوسور میں بند کر لوں بیان بسو مور میں اچھا بد کر لوں نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تو دیکھ دوں میرے آقا وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں سپنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں گل وچ پا لیاں گل وچ پا لیاں بچ پالیا ماری درد نہ کھولا کتنے پیر جاواں میرے آقا سونا پتر بنا ختم ختم ہو گئی سونے تے ساری سجاوٹ مصور نے بھی ایسی حد کر سی دیتی بڑی ریچ دے نال تصویر کی چیز سینہ جمیلا دا مو موڑ دیتا محبت بنا کے قلم تو دلات کیوں نہ کہا میرے مصطفیٰ ہنسی ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے رخ رےتا جب سے خبر نکلتا منہ کو رہے چھپا کے

پچے مسری تسو کہ شا شاسی متے چمک دلا چندرانی مت چمچ بد شاشی مت چمک دلا چندرانی کالی زلف تک مسطانی ہے کالی زلف تک مستانی سانا سب بنیا میرے گوست پاس کوئی ہسی ہے احسن منك منك لم لم تر قط عيني واجمل تلد النساء خلقت خلقت من كل عيب كانك قد كما تشاء ملنگ تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے نے نور کا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب کرانا نور کا تو تو ہے تو کہے میرے کوئی باسین ہے میرے نہ کوئی حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں یہی خار سے دور ہے یہی شمع ہے ہاتھ کٹ لے ل مسری ایک جھلک جوے کی یوسف دی ہاتھ کٹ لے اور تا مصر ایتھے پھر تیرے نام تو لکھا سیس کٹائے جاندے نے میرے مصطفیٰ اور اس سر کٹا گئے مشر میرے نام پر مردان عرب میرے گوشت پاسا نہ کوئی ہنسی ہے وہ تو سجا میرے بوست پاسا نہ کوئی ہنسی ہے میرے بوست پاسا اس کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ہے وہ مری ہے

رہ گئے قبلہ صاحب کے اشعار ہیں جی۔ سید شاہ صاحب ملتان والے اللہ احمد صاحب شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ یہ ان کے اشعار ہیں جب میں طالب علم دور میں تھا اس وقت میں یہ اشعار پڑھا کرتا تھا اور بڑے ہی خوبصورت شعر ہیں جلوائے دیکھتے رہ گئے جلوائے بدوہ دیکھتے رہ گئے اس نے بدر تجا دیکھتے رہ گئے روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر ہم دعا اور سجا دیکھتے رہ گئے چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے بابا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصل ہے بے تراہی سے ہے بری ہے راہ میں شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ارے نیک نظر ختم سخن سکھ حس کا جنمن انوار کا لمبا ہوگا حسن ان کا جلم انوار کا لمبا ہوگا کوئی فدا ہے بن دیکھے میرے پوس ت پاس کوئی ہنسی ہے میرے پوست پاس کوئی ہنسی پوست پاس سرکا بقدم گئے تو سنتال سمجھو سرتا سلطان بلہ مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی نہ پھر چاہے چاند پھول ارے کیا بات کرسو میرے پوست پاس کوئی ہنسی ہے میرے پوست پاس کوئی میری نگاہوں میں تو نہیں میری نگاہوں میں وہ جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی تم سا تو ہنسی آخر دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے میرے حسن اللہ حد کے بھائی آسمان گھر تیرے تلموں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا میرے مصطفیٰ قدموں میں جبھی کو رہنے دو قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے ارے جب سے بڑھ کری تصور مشکل ہے ارے جب چار سے پڑھ کر ہے قدموں میں کدم کو رہنے دو قدموں میں جبی کو رہنے دو قدموں میں قدموں میں کو کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے ارے جب چاند سے پڑھ کر لے ہے تو رخ سارا کیا ہو چاہتا ہے اجی سرات نو میں محشر دی فجر تک روک دل چاہتا ہے اجی سرات نو میں محشر دی فجر تک روک لا تک تک روک لوا جے بس چلے میرا سونے حشر تک روک لوا رہے میرے کو غضب ہو گئی مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی یہ غضب ہو گیا سہر ہو گئی ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی ہاں۔ ان کی آنکھوں میں ایسا نشا فراز جس نے دیکھا وہی لڑکڑ آتا گیا اس طرف ہی نظاروں کا رخ ہو گیا جس طرف کے نشیلی نظر ہو چاند گہنا گیا مہر شرما گیا حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا ان کے آنے کا یار مزہ دنیا ہی شیر و شکر بھر گئی ان کی کنجی ہے جس کی زبان وہ نبی جس کی قرآن ہے داستان وہ نبی ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے جب بنی ہم پہ ان کو خبر مصطفیٰ کوئی پسی خسرو خسرو خسرو خو چشمے مستے اجبے درازے اجبے میں پرستے اجبے سل درازے اجبے اور حسن کی تاریخ تاریخ کی تاریخ بل عجب حسین جمالو خط و خالو کے سو ارے سر وقت عجب قامت نازے عجب میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین نمی دان چائےم نمی دان شب جائے کہ من بودم بہر سورت سے بسم بس شب جائے کہ من بودم پری نکارے سر پا آفت دل بوت شک جائے خدا خود میرے مجلس بود اندر لا لگا خسرو خرو شک عالم جب ان کو جرمت میں لے کے قدسی جنا کا دولا بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جب کی خیرات مانگتے تھے میرے وہ سفار چل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے داروں نے بھر لیے تھے وہ سپا کوئی ہنسی سمر کے نکھرا نئی دلہن کی پبن میں کعبہ نکھر کے سمرا سمر کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ میں رات بناؤ گے تھے نظر میں دولہ کے پیارے جلوے حیا سے محراب سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پہ آنچ تجلی ذات بہت کے تھے خوشی کے بادل امن کے آئے دلوں کے تارو سے رنگ لائے لگ ناد کا سما تھا ہر ہر خود بجے میرے سیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے ارے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے کسے بتائے ادھر گئے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں پہ جوش لنکرانی اور کہیں تقاضے مثال کے تھے میرے مصطفیٰ تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو ارے اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں میرے کو سے پا تک پر ادا ہے لا جا خوب رویوں میں نہیں آقا تیرا جا میرے مستفیٰ کوئی ہنسی ہے کدے کا جب سے سمجھ قیامت آقا جو دیوانہ ہوگا کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل سے گزر نار بھی لگا پل سے وجد کرتے گزریے کہ پل سے گزرے جائے گا پل سے گسرے

کرے رے پوستباد ساس پوست ہمیں دل جب سے عشق یہ دل جب سے عشق نبی پہ پڑا ہے نہ دن کی خبر ہے نہ شب سار پتا ہے کم ہو گئی ہے تیرے غم میں آ جاتے اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے تمہارا کیا بگڑتا ہے ہمیں دیدار ہو جائے آگا چوری آتا کو جی تے میرا دل بر سونا تے میں کیوں ویکھا تریاں راو سونا مائی جے لک لک شکر لکھ لکھ شگن بسلا میرے آقا مطلب مسجد کی ج کی تمنا یہی ہے کہ مل جانا کفے پائے احمد تو مر جائے سے کو جھکا دے جھکا دے بے شک میرے عمل نے پہ سڈا داتا علی حجرے سڈا دلی